جہاد کے خلاف تقریریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو رہی ہیں جہاد پر اعتراضات کرنے کا یہ سلسلہ اس زمانے سے شروع ہوا ہے پھر مرزا قادیانی اور انگریز نے مل کر اس سلسلے کو خوب زیادہ ترقی دی ہے وسعت دی ہے اب کس کس اعتراض کا جواب دیا جائے جب ہم دعوت جہاد کے میدان میں آئے تھے پانچ چھ موٹے موٹے اعتراض تھے اور ان پر خوب بغلیں بجائی جا رہی تھی الحمدللہ کتاب و سنت سے جب ان کا جواب دے دیا گیا تو اب نئے اعتراضات کی ایک نئی فہرست سامنے آئی ہے اور اب تو مسلمانوں کو سیدھا بنی بنی اسرائیل اسرائیل کے کے کے ساتھ لے جا وادی میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں تمہارے لیے کوئی مثال نہیں صحابہ کرام کے لیے صحابہ کرام میں تمہارے لیے کوئی مثال نہیں تمہیں اپنی مثالیں جا کے بنی اسرائیل سے تلاش کرنی پڑیں گی اب مسلمانوں کو حیات الصحابہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اب مسلمانوں کو حیات بنی اسرائیل پڑھنی پڑے گی اب مسلمانوں کو صحابہ کرام کی طرح یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اے نبی آپ میدان کی طرف ہمیں بلائیں گے آپ ہمیں برکے غمات تک لے کے جائیں گے آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں نہیں اب مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی طرح یہ جملہ یاد کرایا جائے گا اذهب انت وربک فقاتلا انا ها هنا قائدون جائیے آپ اور آپ کا خدا مل کر لڑیں ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اب کل تک مسلمان بدر کے میدان میں کھڑا تھا آج مسلمان کو بنی اسرائیل کی طرح وادی تی کے اندر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور عذر یہ بیان کیا کہ ابھی جہاد کا وقت نہیں آیا کل کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے گا ابھی حج کا وقت نہیں آیا کیا حج منسوخ ہو جائے گا کوئی کہہ دے گا نماز کا وقت نہیں آیا کیا نماز منسوخ ہو جائے گی جو حکم اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل ہو گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا اب کون دنیا میں آیا ہے کہ جو ٹھپا لے کے بیٹھ جائے اور بتائے کہ آج آج اس اس حکم کا وقت ہے اور آج اس حکم کا وقت نہیں اور پھر یہ اعتراض سامنے آ گیا کہ اگر یہ مجاہدین سچے ہوتے تو اللہ پاک ان کی نصرت فرماتا رب کعبہ کی قسم مجاہدین سچے ہیں رب کعبہ کی قسم اللہ پاک ان کی نصرت فرما رہا ہے افغانستان میں جا کے دیکھو مجاہدین کی نصرت ہو رہی ہے کچھ عرصہ پہلے ایک مجاہد جو امریکی فوجوں پر حملہ حملہ کرنے کے لیے گیا اس نے حملے سے پہلے کہا کہ اگر میری شہادت قبول ہوئی تو تم ضرور کوئی نشانی دیکھو گے ادھر اس نے حملہ شروع کیا آسمان پہ بادل آیا اس بادل پہ اللہ اکبر لکھا ہوا تھا ایک مجاہد جہاد میں نکلا رات کو جنت کی حور نے آ کے اسے کہا کہ بس اب ملاقات ہونے والی ہے طرح طرح کے خواب دیکھے گئے طرح طرح کی بشارتیں دیکھی گئی دنیا والوں امریکہ کی طاقت تو دیکھو ادھر نہتے طالبان تو دیکھو اگر اللہ پاک کی نصرت نہ ہوتی طالبان ماضی کا قصہ بن چکے ہوتے اگر اللہ پاک کی نصرت نہ ہوتی عراق پر امریکی فوج مکمل قبضہ کر چکی ہوتی مگر امریکیوں کی تو ٹانگیں غائب ہو رہی ہیں ہاتھ غائب ہو رہے ہیں پاؤں غائب ہو رہے ہیں جسم غائب ہو رہے ہیں کیا یہ سب اللہ کی نصرت کے بغیر ہو رہا ہے اگر اللہ پاک کی نصرت نہ ہوتی انڈیا کی طاقتور فوج جس نے جس نے ہر مارکے میں بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی ہے آج مجاہدین کشمیر کے سامنے کس طرح سے بے بسی محسوس کر رہی ہے اگر اللہ پاک کی نصرت نہ ہوتی یہ سب کچھ نہ ہوتا ہم اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کی نصرت دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کل تک جہاد کا نام لینے والے دو چار تھے پھر یہ تعداد بڑھتی گئی کیا یہ اللہ پاک کی نصرت کے بغیر ہو گیا پھر دنیا والوں نے اس جہاد کی دعوت کو بند کرنے کی کوشش کی مگر جہاد کی دعوت پھیلتی چلی گئی ایک زمانے جہاد پر دو چار کتاب پھر ان پر پابندیاں لگی اللہ پاک میدان میں فضائل جہاد اور فتح الجواد کو کو لے کے جب دعوت جہاد جیلوں میں بند کیا گیا آسمانوں کے تیارے اغوا کر لیے گئے اے تین تین ملکوں سے چار چار تیارے ایک ایک وقت میں اڑ کر مجاہدین کے قدموں میں آ کر بیٹھنے لگے کیا یہ سب کچھ اللہ پاک کی نصرت کے بغیر ہو گیا اور سنو اور سنو کل تک جو ہمیں کل کل عدم قرار دینا چاہتے تھے ہمیں ختم کرنا چاہتے تھے آج کل عدم ہو کر اپنے صدارتی محل میں روپوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور اس چیز کی فہرست تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھاگ کر کس ملک میں جانا چاہیے جو مجاہدین کو کل عدم کرنا چاہتے تھے آج ایسے کل عدم ہوئے نہ تو ان سے کوئی حلف لینے کو تیار ہوتا ہے نہ ان سے کوئی دستخط کرانے کو تیار ہوتا ہے نہ کوئی ان کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے یہ سب اللہ پاک کی مجاہدین کے ساتھ نصرت ہے کہ آج اس نے اس امت میں شہداء کھڑے کر دیے اس امت میں غازی کھڑے کر دیے اور دیکھنا انشاءاللہ یہ جہاد اور اونچا جائے گا یہ جہاد اور اوپر جائے گا زمین پر اسلامی خلافت قائم ہوگی زمین پر اللہ کا حکم قائم ہوگا اور میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنانے والے سولیوں پر لٹکائے جائیں گے آگ میں جلائے جائیں گے ان کو ختم کر دیا جائے گا ان کو خاک میں ملا دیا جائے گا اب جہاد کو کوئی نہیں روک سکتا اب جہاد کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکا سات سال ہو گئے امریکہ کی ساری طاقت میرے امیر المومین کو تلاش نہیں کر سکی سات سال ہو گئے نیٹو کی ساری طاقت طالبان کی قوت کو ختم نہیں کر سکی سات سال ہو گئے دنیا کے کئی ملک مل کر جیش محمد کا ایک بال پیکا نہیں کر سکے یہ سب اللہ کی نصرت نہیں تو اور کیا ہے